کعب بن نے نے نے ابن سے سے سنا اس اس ابو الخیر روایت کیا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوبیس